علی اللہ علی ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ جبریل کنارا ہے علی ولی اللہ علی ان ولی اللہ نبیوں نے پکارا ہے علی ان ولی اللہ علی اللہ علی اللہ گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوح سے پوچھو نوح سے پوچھو گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوح سے پوچھو نوح سے پوچھو طوفان میں کنارا ہے علی ولی اللہ علی اللہ علی ان بلی اللہ چھیڑو گے تو ماحول میں پلیں گے اجالے گے اجالے چھیڑو گے جو ماحول میں پلیں گے اجالے گے اجالے نورانی ترانہ ہے علی ام بلی اللہ علی اللہ میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر یہ پیمبر میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر یہ پیمبر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو مجھے کہنا ہے علی ولی اللہ علی علی ولی اللہ ولی اللہ گر سے پھرے تم تو نمازیں بھی ہے باطل نمازیں بھی ہے باطل گر اس سے پھرے تم تو نمازیں بھی ہے باطل نمازیں بھی ہے باطل ایمان کا کعبہ ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ ہم مرد ضمیروں سے مخاطب مخاطب ہی نہیں ہے نہیں ہے ہم مرد ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے نہیں ہے وہ بولے جو زندہ ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ دروازے جنت کی طرف جانا جانا نوائز دروازہ جنت کی طرف جانا جانا نوائز دروازے پہ لکھا ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ جھولے میں مجھے مان میری لوریاں دے کر لوریاں دے کر جھولے میں مجھے مان میری لوریاں دے کر لوریاں دے کر بچپن سے سکھایا ہے علی ولی اللہ علیم اللہ علی اللہ قرآن کی آیات ہو جلا قرآن کی آیات ہو نہج بلاغا ان سب کا خلاصہ ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر بولے یہ پیمبر میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر بولے یہ پیمبر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو مجھے کہنا ہے ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ ہم مرد ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے نہیں ہے ہم مرد ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے مخاطب ہی نہیں ہے وہ بولے جو زندہ ہے علی علی ولی ولی اللہ اللہ حامد کسی مشکل کو سمجھتا نہیں مشکل سمجھتا نہیں مشکل حامد کسی مشکل کو سمجھتا نہیں مشکل سمجھتا نہیں مشکل جب اس کا وظیفہ ہے علی ولی اللہ علی اللہ علی اللہ جبریل کنارا ہے علی ولی اللہ علی نے پکارا ہے علی ان ولی اللہ الیون بلی ولا الیون بلی ولا الیون ولی اللہ